اللہ الرحمن الرحیم کل ہم نے پڑھا تھا دوسرا پارا شروع ہو گیا تھا اور اس کا ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا کہ یہاں سے جو ہے نا قبلے کی تبدیلی اور اس سے پیدا ہونے والے پیدا ہونے والے مسائل کا تفصیلی بیان شروع ہو رہا ہے اور تفصیل تو ہم نے پڑھ لی تھی اس کا صرف خلاصہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقدمے میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کی حکم سے تھی المقدس کی طرف اپنے نمازی پڑھی تقریباً سترہ مہینے کے قریب سترہ مہینے کے قریب آپ نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی اور پھر اللہ ہی کی حکم سے آپ نے دوبارہ واپس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنی شروع کی تو اس میں پھر یہ بتایا گیا تھا کہ جب یہ تحویل قبلہ ہوا تحویل قبلہ ہوا کہ تو یہ جو یہود تھے جن کو جو جن کا قبلہ بیت مقدس تھا تو یہ آواز آواز آ آ رہی رہی ہے ہے ہاں تو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم مدینہ مکہ مکرمہ میں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اللہ کے حکم سے یہود کی دبی کے لیے تقریباً سولہ یا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے پھر اللہ ہی کے حکم سے واپس دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کے نماز پڑھتے رہے تو جب یہ تحویل قبلہ ہوا ابتداء جو مسلمان تھے جو جنہوں نے سال بلکہ صدیوں سال بیت اللہ کی طرف نماز رخ کر کے نماز نمازیں پڑھی تھی ان کے لیے یہ بہت ہی شاخ تھا بہت ہی یہ گران تھا کہ اتنے صدیوں سے جو ہے نا بیت اللہ طرف نماز پڑھ رہے تھے اور اچانک حکم آنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ بیت المقدس کی طرف انہوں نے رخ کرنا شروع کیا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنی شروع کی تو اگرچہ بظاہر یہ بہت ہی بڑا گران تھا بہت ہی بھاری حکم تھا لیکن جو ایماندار تھے جو مومن تھے جو مخلص تھے انہوں نے کوئی بھی بات نہیں کی جیسی اللہ کا حکم آیا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے کہنے پر انہوں نے جو ہے نا نماز کی طرف پڑھنی شروع کی اگرچہ دل ہی دل میں جو ہے نا ان پر یہ بہت ہی بھاری ہو رہا تھا کیونکہ انہوں نے صدیوں سال جو ہے نا بیت اللہ کی طرف نمازیں پڑھی تھی جب اس طرف ہو گیا تو بظاہر یہ تھے تھوڑے سے رنجیدہ تھے اور یہود خوش ہو گئے تو یہود پھر یہ کہا کرتے تھے جب تحویل قبلہ ہوا کہ یا تو تم پہلے صحیح تھے یا اب صحیح ہو اگر پہلے صحیح تھے تو اب تم نوز بلا گمراہ ہو اور اگر اب صحیح ہو تو پہلے تم گمراہ تھے تو ان آیت کریمہ میں جو ہے نا پھر یہ بھی بتایا اس یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اس اس میں گوئی بھی کی گئی ہے کہ یہود اور عیسائی جو ہے نا یہ جو تحویل قبلہ کا جو عمل ہے یہ جو عمل ہوا ہے اس پر اعتراض کریں گے حالانکہ جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا ہے وہ کسی دلیل کا محتاج نہیں ہوا کرتا اور یہ بات کل ہم نے بتایا کہ کسی جگہ کا یا کسی سم کا بجٹ خود اپنے ذات کے اعتبار سے اس میں احترام تقدیس اور عزت نہیں ہوا کرتی بلکہ اللہ کی حکم کی وجہ سے اللہ اگر حکم اب پہلے حکم تھا بیت اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم کی وجہ سے تقدیس اور احترام جو ہے بیت اللہ کا ہو رہا تھا پھر جب بیت المقدس کی طرف ہوا تو اللہ کی اس حکم کی وجہ سے جو ہے اس کا احترام عزت جو ہے نا اس میں اضافہ ہوا اب دوبارہ پھر بیت اللہ کی طرف ہوا تو کسی جگہ کا معظم ہونا یا قابل تقدیس ہونا یا قابل احترام ہونا یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہے تو اللہ جہاں بھی حکم کریں گے جس طرف حکم کریں گے جہاں کا حکم دیں گے اسی کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا جائے گا یہ تو کل ہم نے پڑھ لیا تھا آج ہم پڑھیں گے آگے آج ہم آگے پڑھیں گے پہلی آیت کریمہ میرا خیال ہو گئی تھی کل صفا میں الناس یہ ہو گئی تھی اگلی جو آیت کریمہ ہے کذالک جعلناکم یہاں سے وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس یکون الرسول علیکم شہیدا تو یہ جو آیت یہ جو آیت کریمہ ہے یہ جو آیت کریمہ ہے پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلَا كُمْ مَتَوَسْتَ اور مسلمانوں اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا متوسن معتدل امت لتکونو تاکہ تکونو شہداء علی الناس تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو ہو ویکون الرسول علیکم شہیدا اور رسول تم پر گواہ بنے ہیں وما جعلنا القبلة التي كنت عليها اور وما جعلنا القبلة التي كنت عليها اور جس قبلے پر تم پہلے کار بنتے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف الا لنعلم يتبع الرسول ينقلب على عقبيه بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے ممن ينقلب على عقبيه اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے إِلَّا عَلَى الَّذِينَ رتن اللہ اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات بڑی مشکل لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہ ہوئی جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی وما ایمان ایمانکم اور اللہ تعالی ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے ان بالناس لرؤوف الرحیم در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے تو اس آیت کریمہ کا تو ترجمہ نے پڑھ لیا اس میں کچھ تفصیل ہے تو تفصیل پڑھ لیتے ہیں پہلے اس کا جو تشریح ہے وہ پڑھیں گے تو تشریح پڑھنے کے بعد جو ہے نا اس کی تفصیل بھی پڑھیں گے وہ کا اور اسی طرح کما کم جس طرح کہ ہم نے تمہیں رہنمائی کی اس کی طرف یعنی جس طرح کہ پہلے بیت اللہ کعبہ تھا پھر بیت مقدس ہو گیا پھر دوبارہ بیت اللہ ہو گیا اور یہ بہترین جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلکہ حضرت علیہ السلام کے زمانے سے یہ قبلہ چلا آ رہا تھا تو اسی طرح یہ جو امتی محمدیہ ہے جو امتی محمدیہ ہے یہ اور امتوں کی بنسبت جو ہے نا یہ یہ جو امت محمدی ہے یہ اور امتوں کی بنسبت یہ معتدل ہے اور یہ اس پر گواہ بھی ہوں گے اور اسی طرح حضر الیہ جس طرح کہ ہم نے تمہاری رہنمائی کی اس کی طرف جعلناکم ہمیں ہم نے بنایا تمہیں یا امت محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت امت درمیانہ امت خیارن عدولن یعنی پسندیدہ اور عدولن عادل درمیانہ لتکونو شہداء الناس تاکہ تم ہو گواہ لوگوں پر تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو یوم القیامت قیامت کے دن ان کے رسول جو نا جو ان کے انبیاتے ہو ان کے رسول ان کے جو ہے نا انہی کے زبان میں تھے ان رسولهم بلا غتهم کہ ان کے انبیاء نے ان کے رسولوں نے پیغمبروں نے ان کو پہنچا دیا یعنی جو اللہ کے احکام تھے وہ احکام پیغمبروں نے اپنی قوم تک کی تھی کون رسول علیکم شہیدہ اور رسول ہوں گے تم پر گواہ انہو بلعکم کہ انہوں نے تمہیں پہنچایا وما جعلنا اور ہم نے نہیں بنایا سیرنا ہم نے نہیں کیا ہم نے نہیں بنایا القبلہ کا قبلے کو لکا آپ کے لیے لأن الجهة التي كنت عليها لأن الجهة التي عليك یعنی جس پر آپ ہو جس پر آپ ہو وما جعلنا اور ہم نے نہیں بنایا سیرنا ہم نے نہیں بنایا قبلے کو آپ آپ آپ آپ کے لیے الجہت انا جہت طرف جس جس جس پر پر پر تھے تھے تھے وہی وہی القعبت منا پہلے اور کعبہ ہے یعنی بیت اللہ ہے وکان صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الیہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نماز پڑھتے تھے فلما حاجر عمر استقبال بیت المقدس جب انہوں نے ہجرت کی یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا تعلفا للیہود یہود کے دلجوئی کے لیے یہود کے دلجوئی کے لیے صلی علیہ ستتا او سبعتا عشر شہرم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف سولہ یا سترہ مہینے نماز پڑھی ثم حویلا پھر تحویل کیا گیا پھر پھیرا گیا الا لنعلم علم ظہور تاکہ ہم جان لے ظہری طور پر یعنی جو ہم نے تحویل قبلہ کا حکم دیا بیت المقدس سے واپس اللہ کی طرف یہ کس غرض سے تھا کیا مقصد تھا تاکہ ہم جان لے پر میں رسول کون رسول کے اتباع کرتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے مالب ادا ہی اور کون پاؤں کے بل اور کون پاؤں کے بل الٹے پاؤں پھر جاتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے یعنی اللہ کے حکم کی تابعداری نہیں کرتا ہے نافرمان بنتا ہے اس کے حکم کے معنی سے اعراض کرتا ہے ایرجعو الی یعنی رجوع کرتا ہے کفر کی طرف شکم فی الدین دین میں شک کرتے ہوئے وظنن ان نبی فی وظنن اور یہ گمار کرتے ہوئے وظنن یہ گمار ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیرت حیرت میں ہے من امر ہی اس کے امر سے وقدر وقدر صد صد لذالک جماعت اور اس کی وجہ سے ایک جماعت مرتد ہو گئی کس وجہ سے یعنی یہ جو تحویل قبلہ ہوا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف دوبارہ واپس اس سے جو ہے نا ایک جماعت یہ مرتد ہو گئی یعنی پہلے مسلمان تھے پھر اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا اور کفر افطار کر دیا تو جس طرح پہلے بتایا گیا تھا کہ مرتد اگر اسلامی حکومت ہو اسلامی ریاست ہو تو اسلامی ریاست میں مرتد کی سزا جو ہے نا او تین دن تک جو ہے نا مرتد کو مہلت دیا جائے گا جو اس کے اشکالات ہے یا جو اس کے سوالات ہے اگر تین دن تک جو ہے نا سمجھانے کے بعد اس کی سمجھ میں بات آ جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور اگر تین دن گزرنے کے باوجود بھی اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی یا بات نہیں مانتا ہٹ درمی کرتا ہے ضد کرتا ہے ہٹ درم ہے تو اگر اسلامی حکومت ہو اسلامی ریاست ہو تو اس حکومت کے لیے اس ریاست کے لیے پھر ایسے بندے کو قتل کرنا واجب ہوگا پھر یہ واجب القتل ہوگا کیوں اس وجہ سے تاکہ پھر باقیہ لوگوں کے لیے بھی جو ہے نا نشان ہو کہ آئندہ وہ اس طرح نہ کرے اس طرح تو پھر ہر دوسرا تیسرا جو ہے اٹھے گا اپنی طرف سے باتیں کرے گا کہ مجھے یہ اشکالات ہے اور اور یہ یہ تو جب ان کو پتہ ہو کہ مسلمان ہونے کے بعد اگر کوئی کافر ہوگا اور پھر مرتد ہی ہوگا تو اس کی سزا قتل ہے تو پھر ایسی کوئی بھی ایسی کوشش نہیں کرے گا خیر تو اس تحویل قبلہ کی وجہ سے بعض مرتد ہو گئے اللہ کے حکم کو نہیں مانا رسول کے حکام پر عمل نہیں کیا اور ان سے آراز کیا نافرمانی کی ان کی تحویلے نہیں کیے تو اس کے نتیجے میں جو نا مرتد ہو گئے و ان و ان مخففہ میں ثقیلہ و اسمها محذوف اے و انها کہ یہ جو ان ہے یہ اس کی ترکیبی اثر بتا رہا ہے ان کی بہت ساری قسمیں ہیں شرطی بھی ہوتا ہے ان جائز میں بھی ہوا کرتا ہے اور ان وصلے بھی ہوا کرتا ہے تو کہہ رہا ہے یہاں پہ جو ہے نا یہ مخففہ مثل مستقلہ ہے اور اس کا جو اسم ہے او محضوب ہے ای انہا کانت ای تولیتو الیہا لکبیرتن کانت ای تولیتن یہ برابری الیہا اس کی طرف کبیر لکبیرتن مانا باری ہے بڑھ کر ہے بڑا ہے شاہ فتن علی سے لوگوں پر یہ کیا ہے شاہ علی النّا یعنی لوگوں پر مشکل ہے مشکل ہے گران ہے باری ہے یعنی صدیو صدیو سالہ سال سال انہوں نے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی تھی اور اب اچانک اللہ کے حکم سے جب وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے ہیں تو بظاہر تو یہ بہت ہی بڑا بھاری حکم ہے لیکن جو مسلمان تھے جو مخلص تھے جو مومن تھے ان پر کوئی بھی یہ گران بھاری حکم نہیں تھا اللہ اللہ یعنی یہ اگرچہ تھا بڑا بھاری حکم لیکن الا مگر الذين ان لوگوں پر حد اللہ جس کو اللہ نے ہدایت کی من ان میں سے وما کان اللہ اور اللہ تعالی لیوزیع اور اللہ تعالی ایمانکم اللہ تعالی ان کی ایمان کو ذرا نہیں کریں گے ای صلاتکم الی بیت المقدس بل یصیبکم علیہ لان سبب نزولها السؤال عما مات قبل التحویل اس کو کچھ کچھ منظر ہے اور پھر انشاءاللہ بتا دوں گا ای صلاتکم الی بیت المقدس یعنی تمہارا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا بل یوسیب کم علیہ بلکہ اللہ عنہ پر تمہیں ثواب دے گا لئنہ ثواب نزول یا اس کے نزول کا ثواب السؤال امن مات قبل تحویل ہے کہ سوال کیا گیا تھا سوال تھا جو تحویل قبلہ سے قبل مر گئے تھے ان اللہ بن ناسی بے شک اللہ تعالی لوگوں کے ساتھ المومینین یعنی مومینین کے ساتھ لرعوف الرحم کرنے والے ہیں اور رحیم لرعوف الرحیم یعنی شفقت کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے کہ آدمی اعزاعت اعمالهم ان کے اعمال کے ضائع نہ کرنے میں والرعف شدت الرحمہ یعنی رحمت میں شدت یعنی شفقت وقدم اور اس کو مقدم کیا گیا الفلا الفاصلہ یہ فاصلہ کے وجہ سے وقدم الابلغ الفاصلہ وقدم الابلغ للفاصلہ اور اس کو مقدم کیا گیا ہے اور اس کو مقدم کیا گیا ہے مبالغہ کے لیے فاصلہ کی رعایت کی وجہ سے اس میں اس کو مقدم کیا گیا ہے یعنی تو یہ چاہیے تھا جس طرح کے ہے کہ مشہور ہے کہ ترکیب ہوتی ہے ہے یعنی پہلے پھر اس میں کے بعد ادنا ہوتا ہے پھر ادنا کے بعد اعلیٰ ہوتا ہے تو پہلے جو ہے نا پہلی چت دوسری چت تیسری چھت پانچویں چت ہوتی ہے پانچویں سے جو ہے نا پہلی چت پر نہیں آیا جاتا بلکہ درجہ بدرجہ درجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا وہ اوپر جایا جاتا ہے تو یہاں پہ بھی اسی طرح ہونا چاہیے تھا یعنی ترکیب الادنا الى ہونا چاہیے تھا یعنی رحیم پہلے ہونا چاہیے تھا اور روف بعد میں ہونا چاہیے تھا لیکن فرماتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کیا گیا ہے کہ پہلے روف کو لایا گیا اس طرح روف کو اور بعد میں رحیم کو لایا گیا ہے تو یہ مبالغہ ہے یہ رعایتی فیصلے کی وجہ سے اس کو رعایتی فیصلے کی وجہ سے اس کو قدم کیا گیا خیر تو یہ تو ہم نے اس کا پڑھ لیا یہ جو یہاں پہ اس کی تشریح تھی تو اب آتے اس کی تفصیل کی طرف تو یہاں پہ جو ہے کریما میں نے پڑھی اس میں تفصیل یہ ہے کہ یعنی جس طرح یہ جو آخری امت ہے یہ جو آخری امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو یہ جو امت محمدیہ ہے جو کہ آخری زمانے میں ہے تو قبلے کے جتنی بھی دوسرے جہت ہے یہ جو آیت کریمہ کے جو شروع میں ہم نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَا عَلَى النَّاسِ تو اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس طرح ہم نے اس آخری زمانے میں تمام دوسری جہتوں کو چھوڑ کر اس ایک جہت جو کہ کعبہ ہے بیت اللہ ہے اس کو قبلہ بننے کا شرف عطا فرمایا اور تمہیں یعنی مسلمانوں کو دل اور جان سے قبول کرنے کی ہدایت کی تو ایسی ہی ایسی ہی ہم نے تمہیں یعنی مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دوسرے امتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ معتدل اور متوازن امت بنایا ہے یعنی امت محمدیہ کو امت محمدیہ کو اور امتوں کی بنسبت سب سے زیادہ معتدل اور متوازن بنایا ہے اس طرح کے اس امتی محمدیہ میں اس شریعتی محمدیہ میں ایسے مناسب احکام رکھے گئے ہیں جو جو قیام قیامت تک جو قیام قیامت تک یعنی روز جزا و سزا تک جو ہے نا انسانیت کی صحیح رہنمائی کے لیے کافی و شافی ہے یعنی قیامت تک جتنی بھی لوگ آئیں گے جتنی بھی انسانیت پیدا ہوگی آئے گی اس کے جتنے مسائل ہوں گے ان تمام پوری انسانیت کا جو ہے نا اس میں احکام تفصیل سے موجود ہے اور یہ جو معتدل امت کی بات کی گئی ہے یہ خصوصیت بھی جو ہے نا اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے کہ اس امت کو جو ہے نا قیامت کے دن انبیاء کرام کے گواہ کے طور پر بھی پیش کیا جائے گا یعنی ایک تو یہ معتدر ہے متوازن ہے اور اس میں ایسے مناسب احکام ہے جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے کافی شافی ہوں گے اور ایک اور مزید بات کہ یہ جو امتی محمدیہ امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ قیامت کے دن روز جزا و سزا کے دن جو ہے نا پچھلے جو انبیاء کرام ہے یعنی ہم سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں ان کے گواہ کے طور پر بھی اس محمدیہ کو پیش کیا جائے گا کیا مطلب تو اس کی تفصیل میں جو ہے نا حدیث مبارکہ میں یہ آئی ہے خصوصاً صحیح بخاری میں جو کہ اصحیح کتب بعد اللہ ہے تو اس میں اس کی تفصیل اس طرح آئی ہے کہ جب پچھلے یعنی ہم سے پہلے جو انبیاء ہے ان کی امتی جو کہ کافر تھے وہ صاف انکار کریں گے اس بات سے کہ ہمارے پاس سی بھی نبی نہیں آیا تھا تو امت محمدیہ علیہ سلاط وسلام کے لوگ امتی انبیاء کرام پہلے انبیاء کرام کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے رسالت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی اپنی متوں کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تھا تو پھر اس میں یہ ایک اشکال ہو سکتا ہے سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ جو امت ہے یہ تو اس وقت موجود تھی ہی نہیں تو پھر یہ کس طرح گواہی دیں گے گواہی تو اس وقت دی جا سکتی ہے جب کسی نے اس ماحول کا یا اس زمانے کا مشاہدہ کیا ہو اور یہ جو امت محمدیہ ہے یہ تو بہت ہی بعد میں آئی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ ہی کے نبی ہے اور انہوں نے بذر وہی امت محمدیہ کو بتا دیا ہے کہ ان انبیاء نے اپنی امتوں کو جو اللہ کا پیغام تھا احکام تھے وہ بطری کا پہنچا دیے ہے تو اس طرح یہ امتی محمدیہ ان انبیاء کے لیے بطور گواہ کے ہوں گے اور یہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا فرمانا وہی کے ذریعے سے تو اگر ہم مشاہدہ بھی کرتے تو شاید یہ امکان تھا کہ ہمارا مشاہدہ غلط ہوتا لیکن رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی بات غلط کبھی بھی نہیں ہو سکتی تو یہ اس سے بڑھ کر ہے یہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے حکم ہے وہی کے ذریعے یہ اس مشاہدے سے بھی بڑھ کر ہے اور خود رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم بھی اپنی امت کے اس بات کا تصدیق فرمائیں گے پہلی بات تو یہ ہے یہ جو کہ گواہ ہوں گے انبیاء کے گواہ ہوں گے اور دوسری بات جو ہے نا بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کی ہے کہ یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ امتی محمدیہ کے گواہ ہونے کا مقصد معنی مقصود یہاں پہ یہ ہے کہ یعنی شہادت سے مراد یہ ہے کہ دعوت تبلیغ ہے یعنی جس طرح کہ یہ امت پوری انسانیت کو تبلیغ کا دعوت کا حق پیغام وہ پہنچائے گی جس طرح کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنچایا تھا جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم نے بدرج اسم ان کو پہنچایا تو یہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کی امت ہے یہ قیامت تک آنے والے یا جتنے بسنے والے بسنے بسنے والے لوگ ہیں اس کائنات میں اس اس سب تک دعوت تبلیغ کو جو ہے نا وہ پہنچائیں گے یہ مطلب بھی لیا گیا ہے خیر اگر پہلا مطلب ہو تب بھی صحیح اور اگر یہ دوسرا مطلب ہو تب بھی صحیح ہے اور یہ جو میں یہ فرمایا گیا ہے کہ دو منٹ ابھی یہ جو ہمارے پاس گھڑی ہے اس میں ابھی تک دو منٹ باقی ہے دو منٹ باقی ہے تو انشاءاللہ دو منٹ پڑھیں گے پھر ختم کرتے ہیں یہ جو آیت کریمہ میں ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً یعنی یہ جو حکم تھا یہ جو حکم تھا تحویل قبلہ کا تحویل بظاہر اگر چیئے بہت ہی بھاری معلوم ہو رہا تھا لیکن یہ بیت المقدس کی طرف جو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو یہ بطور امتحان کے تھا یہ بطور امتحان کے تھا کہ قبلے کی اصل حقیقت جو ہے نا کہ کون جو ہے نا وہ قبلے کی اصل حقیقت سمجھ کر اللہ کے حکم کی تعبیر کرتا ہے اور کون جو ہے نا اسی ایک قبلے کو خود مقدس سمجھ کر اللہ کے حکم کے ماننے کی بجائے اس کی عبادت شروع کر دیتا ہے تو اس میں یہ امتحان بھی لینا تھا اور تحویل قبلہ سے یہ بات بھی واضح کرنا تھا کہ عبادت جو ہے نا یہ بیت اللہ کی نہیں ہے بیت المقدس کی نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم کی ہے اگر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے تو بیت المقدس کعبہ ہوگا اور اگر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے تو بیت اللہ کعبہ ہوگا طرح پہلے بتایا گیا کہ یہ بھی اصل چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا تو اس حکم کی وجہ سے اس میں تقدیر سے احترام عزت آ جاتی ہے بظاہر خود کوئی بھی چیز مقدس نہیں ہوا کرتا تھوڑی سی اور بھی تفصیل ہے بیٹے میں پورا ہو گیا تو انشاءاللہ شاء اللہ اگر زندگی باقی رہی تو اس کو مزید انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے یہاں تک اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں ہو تو سمجھ چلو اگر زندگی باقی رہی ان شاء اللہ عزیز تو کل جو تفصیل تھوڑی سی رہ گئی ہے وہ اور باقی ہے ان شاء اللہ وہ کل پڑھ لیں گے اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے تو یہاں پہ تفصیل مختصر مختصر تفصیل کریں گے آگے پھر ان شاء اللہ چلاتے جائیں گے ان شاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ